الله بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انسان بھی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کریم کی شکایت کریمہ سے استدلال کیا ہے اور تاریخ کے متعلق پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ مفسرین نے اس کی تفصیل کیا لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا ہے اتنا عرم الامانتا لسلم آبادی والعظمی والجبال اور ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر سب سے پہلا لفظ جو لائے ہیں وہ انا کے بعد فیل ہے ہر زبان میں اسم فیل اور حرف ہوا کرتے ہیں اسم ناؤن نام کسی بھی چیز کا ہوتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا مثلاً کسی کا نام کامران ہے اس میں زمانہ نہیں ہے کہ ماضی کیا ہے حال کیا ہے مستقبل کیا ہے اور فیل میں زمانہ پایا جاتا ہے وہ مسجد آیا تو خود کو خود پتا چلا کہ زمانہ ماضی کی کوئی بات ہے وہ مسجد آئے گا تو پتا چلا کہ یہ زمانہ مستقبل کی بات ہے وہ مسجد آ رہا ہے تو یہ حال بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ وہ مسجد آتا ہے تو انا کا جو لفظ ہے انا کے بعد یہ فرمایا کہ الگ نام ہم نے پیش کیا اور اسی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کہتے تھے کہ آپ عرضی پیش کریں درخواست پیش کریں اب عرضی کا لفظ کوئی نہیں بولتا اب کہتے ہیں اپلیکیشن لکھو اور فارم فل کرو تو عرضی جو تھی این رے کے ساتھ وہ اصل میں پیش کرنا کے معنی میں تھی کہ لکھ کے اپنی حاجت کے ضرورت کو پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ فرمایا یہ اس معنی میں معاذ اللہ سلفر اللہ نہیں ہے تو خدا نے درخواست پیش کی کیونکہ اللہ مالک الملک ہے شہنشاہ ہے ہر چیز کا مالک ہے اس کے نام ہاں ایک چیز تو ہے حکم اور وہ حکم دیتا ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ دیوتا تو حکم ہے مگر اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت احرام کے متعلق کہ خبردار جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار بالکل نہیں کرنا اور جب احرام کھول لو تو وہاں چھٹے پارے میں لفظ کیا ہے کہ پتادی شکار کرو اب ایک عام آدمی پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے احرام کھولنے کے بعد سعودیہ میں شکار کرنے کا حکم دیا ہے خدا کا حکم ماننا ضروری ہے تو اصلیہ کو اٹھاؤ جنگلوں میں چلو اور جا کر جانوروں کو مارو دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بستادو شکار کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی جو ہم نے لگا دی تھی اس پابندی کو ختم کرتے ہیں بستادو بظاہر سیوا ہے امر کا بظاہر حکم ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب تم شکار کر سکتے ہو یہ مقام ہے وغیرہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر عمل کرتے اور بتا دیتے کہ حج کر لیا ہے تو سب چلے جاؤ جنگلوں میں شکار اللہ تعالیٰ اس لیے کبھی کبھی قرآن میں ایک لفظ حکم کے معنی میں آتا ہے بظاہر لیکن تفصیل سے پتا چلتا ہے کہ اس حکم کا مطلب کیا ہے نماز قائم کرو اب تو یہاں کہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو تو اللہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کر سکتے ہو تمہارا جی چاہے تو پڑھو جینا چاہے تو نہ پڑھو اس کو کوئی نہیں کہے سب کہیں گے کہ یہ حکم ہے فرض وہ شکار کرنے پہ ساری امت کہتی ہے کہ کوئی فرض واجب کیا وہ تو سنت بھی نہیں ہے صرف یہ بتایا گیا جو حکم پہلے دیا تھا اب اس سب سے منسوخ ہو گیا یہاں بھی ایسی ہم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیا کیا سامنے رکھا آسمانوں اور زمینوں کے کیا چیز پیش کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پیش کرنا حقیقت میں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس زمانے میں کیا یہ کام کب ہوا تھا تو اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو بھیجنے سے پہلے بہت سے عہد و پیمان تھے جو عالم ازوا میں ہوئے کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا تھا سوائے اللہ اور اللہ کی خبر سب سے زیادہ مستند ذریعے سے جو پہنچی ہے وہ خدا کی کتاب ہے قرآن ہے اور تورات اور انجیل اور زبور کی جو ریلی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جو کچھ آیا ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا آج تک اس دنیا میں ایک منٹ کے لیے قرآن غائب نہیں ہوا پوری دنیا میں ایسے نہیں کہیں بھی حافظ رہے قرآن لکھا ہوا ہر جگہ ہر مسلمانوں کے گھروں میں ملکوں میں محفوظ رہا ہے پھر جب چھپنے کا زمانہ آ گیا تو اب تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو جائے ہر جگہ موجود ہے تو خدا کی وہ آخری بڑی جو نازل ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا اس کائنات میں مثلاً ایک چیز قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام وسلام کی روح کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ ایک ہستی ہے اگر میں اسے تمہارے زمانے میں بھیج دوں دنیا میں اسے رسالت دے دوں نہ نہ بھی بلا تن سننا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اور اس روح مبارک سے کہا کہ دیکھیے اگر ہم آپ کو ان کے زمانے میں بھیج دیں تو آپ نے ان کی نبوت کی تصدیق کر دی مثلا علیہ السلام کے زمانے میں بھیج دیں سلیمان داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھیج دیں تو آپ ان کی تصدیق کریں گے اور یہ آپ کی مدد کریں گے اب یہ دو پیمان پوری دنیا سے نہیں کیا گیا صرف ان سے جن کو خدا نے نبوت دینی تھی اور وہ ہستی سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے متعلق کہا گیا دیکھیے اگر یہ آ گئے نا آپ کے زمانے میں تو یہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ ان پر ایمان لائیں گے اور پھر آپ ان کی مدد بھی کریں گے یہ کوئی ہوا ہے ایسا پیمان یقیناً ہوا ہے قرآن بتاتا ہے اب ہمیں نہیں معلوم ظاہر کو کیا پتا سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر چلے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانوں سب کی روحوں کو جمع کیا گیا جو بھی کیا تک آنے والے بچے تھے انسان تھے اور سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کالو بلا لوگوں نے کہا رب کیوں نہیں الگ تو بے رب ہوں سب سے پہلا ہر خلیف بولا گیا الگ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کیا نہیں میں تمہارا بولے گا کالو بلا لوگوں نے کہا بلا بے فر بولا گیا نا کہ اللہ کیوں نہیں یقیناً آپ ہمارے رب ہیں یہ اللہ نے اپنی معرفت کا بیج ہر آدمی کے دل میں ڈال دیا اب اس لیے دنیا میں بڑے سے بڑا کافی اللہ کا انکار نہیں کرتا ظاہر میں کرتا ہے لیکن جب پریشانی اور مصیبت جس دن آتی ہے اس دن اللہ ہی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بس وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اردو کے بہت بڑے شاعر تھے وہ زندگی بھر تلقین کرتے رہے کہ خدا نہیں ہے ایسے ہی ہے ہو ہو گئے گئے یا بھی پہلا دن کا جب دورہ پڑا تو ان کے شاعر دوست ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا احسان ہے زندگی بچ گئی تو ایک صاحب انہوں نے کہا بس ایک ہی اڈے میں اللہ بس پہنچ گئے کہنے کے بعد ایک ہی مسکائی ہوئی ہے اور خدا یاد آ گیا تم تو کہتے تو خدا ہے کہ میں ایسے نہیں کہتا تھا میں کہتا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں اس طرح کا بس کرو ابھی تو پہلا تھپڑ سنایا تمہیں اور ابھی اللہ یاد آ گیا دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی حتیٰ کے سالن نے اور لینن نے ان کی جو تعریف لکھی گئی بیٹی ہے لینن کی اس نے ایک اپنے باپ کی زمانے لکھی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے اس سے کہا مرنے سے پہلے روح نہیں نکل رہی تھی کہ ہر عبادت والوں کو عیسائی جو اور مسلمان انہیں کہو کہ اپنے اپنے عبادت گاؤں میں اللہ سے دعا کریں کسی طرح موت آ جائے روح نہ نکلنے کی تکلیف ہے تو کون ہے جو اللہ کا انکار کر سکے وہ جو اللہ نے اپنی معرفت کی روشنی بیج دل میں ڈال دیا تھا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے آدمی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتا ہے ماں کو ذرا سی خبر پہنچتی ہے کہتی ہے ہے باپ کو ذرا سی تکلیف کی خبر پہنچتی ہے کہتا ہے ہے تیری تیز تیز تیز تیز تو مالک یہ ساری چیزیں تیری ہیں اللہ خیر مہربانی ہر آدمی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ ہے اب انسان آ کر اس عہد کو بھول گیا اس سے بھی پہلے وعدہ کوئی ہوا ہے خدا اس کا ذکر کر رہا ہے اسی لیے یہاں پر سرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز پیش کی تھی امانت وہ سب سے پہلی تھی کائنات اسی وقت میں ہوا ہوگا آدم علیہ السلام کو لوگوں کو خدا نے جمع کیا ہوگا تو اس وعدے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں لوگوں نے کہا ہاں, ہاں، اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار کا کیوں نہیں یہ جو عادت ہے کہ اللہ نے پیش کیا ہے یہ واقعہ ہوا کب ہے محترین کہتے ہیں کہ شاید اس کائنات میں سب سے پہلا واقعہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی اب امانت کی کیا معنی امانت کے معنی یہ تھے کہ تم ہماری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے جب انسان نے کہا کہ اللہ اچھا میں امانت کو قبول کرتا ہوں اللہ نے اس کے بعد کیا اچھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں پھر خدا نے کہا کہ انبیاء وہ السلام ہیں اور انہیں کیا کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے سب نے کہا مانیں گے تو یہ باتیں جو ہے سب سے پہلا حید کہتے ہیں کہ وہ کہ تعالیٰ نے پیش کیا کس چیز کو یہ تو آ گئی امانت کا لفظ امانت کو اللہ نے پیش کیا امانت چیز کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امانت سے براد ایبلٹی ہر ایک کی اپنی استعداد مختلف ہے ایک آدمی سو کلو اٹھا لیتا ہے ایک آدمی دس کلو نہیں اٹھا سکتا بڑھاپا آ گیا ہر ایک شخص کی استعداد مختلف ہے ایک کی استعداد یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک ملک پہ حکمرانی کرے ایک آدمی کی استعداد اتنی اچھی ہے کہ وہ کہتا ہے ایشیا بھی میری حکمرانی کے لیے تھوڑا ہے مجھے تو دو چار ملک اور بھی دے دو اندرا گاندھی کی انٹرویوز آپ پڑھیں کسی زمانے میں جو ہندوؤں کی حکومت تھی ٹیکسلا ان کا دار حکومت تھا اور ٹیکسلا میں ہندو بیٹھ کر آسٹریلیا پہ حکومت کرتے تھے تو کسی نے ذرا سے کہا کہ آپ مجھے سمجھتی ہیں کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے تو ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ایسی حکومت اب مجھے کہاں مل سکتی ہے یعنی حسرت اور افسوس کا یہ نہیں کہا کہ میں اس کی اہل نہیں ہوں یا کچھ اس بعد ایسی حکومت کام ملتی ہے یعنی ہو تو ہاں ہوں میں اس قابل ہوتی ہے یا ان کی الگ بات ہے لیکن انسانوں کا حال یہی ہے کہ اقتداد سے کبھی کبھی بڑی چھلانگ لگا لیتا ہے اور یہ گناہ کی بات ہے اپنی استعداد سے بڑی چھلانگ لگا لینا یہ گناہ کی بات ہے نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی کی استعداد یہ ہے کہ وہ چار گھنٹے کام کر سکتا ہے اور ٹھیکہ لے لے کر آٹھ گھنٹے کام کرنے کا چار گھنٹے کام نہیں کرے گا نا بہت زور لگایا چھ گھنٹے کرنے کا دو گھنٹے اس نے نہیں کام کیا یہ جھوٹ بول دیا آدمی اتنا کام اپنے دن میں جتنی اس کی استعداد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو جبریل امین نے مجھے دکھایا کہ اس کو دیکھیے میں نے ایک آدمی کو دیکھا لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہا اسے اٹھائی نہیں جاتا تھوڑا سا آگے چلتا ہے پھر وہ اپنے گٹھڑے کو کھولتا ہے گٹھے کو ایک لکڑی اور رکھ لیتا ہے پھر اسے اٹھاتا ہے پھر کھولتا ہے پھر ایک لکڑی اور رکھ لیتا ہے میں نے سوچا کہ یہ تو کم لکڑیاں نہیں اٹھا سکتا بار بار ایک لکڑی کا اضافہ کر رہا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے تو میں نے سے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا اللہ نے اسے سزا دی ہے اس بات کی کہ جو کام نہیں کر سکتا تھا دنیا میں ہر ایک سے وعدے کرتا پھرتا تھا اور کام نہیں تو گھر سے نکلے دس وعدے کر دیے بیٹے کا بھی کام بیٹی کا بھی بیوی کا بھی ماں کا بھی فلاں کا بھی فلاں کا بھی اور شام کو گھر آؤ تو ہر کوئی کہتا ہے کیونکہ اگر آپ نے نہیں کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے آپ سے نہیں ہوتا اب وہ سارے ایک آدمی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں یہ ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کاموں کا ساتھ ڈال لینا یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی تو حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استعداد جو انسان کی ہے یہ امانت ہے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کوئی معجزہ یا ایسی چیز قرار نہیں دیتے شاہ صاحب اسے معجزہ یا کوئی ایسی انہونی چیز قرار نہیں دیتے آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اندر مراد تکل تکلیف امانت سے مراد اس آیت میں یہ ہے کہ آدمی کی استعداد ہے کہ اس نے اپنے ذمے یہ اٹھا لیا کہ ثواب اور عذاب کو برداشت کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا ثواب ملے گا گناہ کرے گا اس کو عذاب ہوگا اور یہ استعداد ہننا اللہ نے آسمانوں اور زمین کا جو ذکر کیا ان کی استعداد کے مطابق کیا ہے وہ آبائی ہننا وہ ابائی ہننا اور ان کا یہ انکار کرنا البا اتب یہ طبی طور پر فطری طور پر ہے اللہ کی ہوا عدم کا اور یہ بات دلیل ہے اس کی کہ ان میں طاقت ہی اتنی نہیں تھی آسمان زمین اور پہاڑوں میں بل استعداد اور ان کی استعداد ہی یہ نہیں تھی وہ بے انسانی قابلیت ہو وہ استعداد اور انسان نے امانت کو اس لیے لے لیا کہ اس نے یہ قرار کیا کہ اس میں یہ قابلیت اور استعداد ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کو کی بارت سے پتا چلتا ہے اسے کوئی غیر معمولی چیز نہیں سمجھتے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امانت اللہ نے آسمان زمین پر پیش کی کوئی امانت ایسی کی نہیں اور نہ کبھی یہ واقعہ ہوا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انسان شیر کے سامنے گھاس نہیں رکھتا اور جس طرح انسان بلی کے سامنے گھاس نہیں رکھتا جس طرح انسان مرغی کے سامنے گوشت نہیں رہا تھا بالکل اسی طرح جو استعداد نہیں تھی آسمان میں زمین میں پہاڑوں پہ اللہ نے استعداد کا اندازہ کیا کہ میری امانت اٹھا کون سکتا ہے تو لگا نے کوئی علم ہے کہ انسان اٹھا سکتا ہے لہذا اللہ نے امانت کا عہدہ انسان کو دے دیا اللہ نے آسمانوں زمین اور پہاڑ کو دیے ہی نہیں پوچھا ہی نہیں کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ آسمان میں استعداد نہیں آسمان امانت کیا چیز فرق کر لیجیے وہ خلافت ہے فرق کر لیجیے نماز کا پڑھنا ہے فرض کر لیجیے امانت سے مراد کسی کے پیسے کا بر وقت ادا کرنا ہے امانت سے مراد شریعت ہے اب شریعت آسمان میں کیا عمل کرنا ہے شریعت زمین میں کیا عمل کرنا ہے پہاڑوں نے کس شریعت پہ عمل کرنا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ کی اگر بات مان لی جائے تو پھر سرے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا کب ہوا واقعہ کب ہوا ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں پہ جو پیش کیا تھا تو انہوں نے انکار کیوں کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیدھی سادی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پہ لاز نہیں تھی لہٰذا اللہ نے پہاڑوں کو چھوڑ دیا آسمانوں کو زمین کو انسان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ تمہاری اشت ہے بات آ گئی امانت امانت سے مراد اللہ کی کتاب سیدھا خلاصہ جتنے بھی مفسرین اقوال لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مثلاً امانت سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا نماز پڑھنا ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سے سودا بیچتے ہوئے لین دین میں صحیح رویہ اختیار کرنا یہ امانت ہے اور انہیں حدیث سے بھیج دی انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت نازل ہوئی اور اس امانت نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی حتیٰ کہ اس امانت نے اتنی جڑ پکڑ لی لوگوں کے دلوں میں کہ اب وہ لوگوں کے دلوں سے نکلنے والی نہیں یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی اور آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تم دیکھو گے کہ آدمی سو کا دکھے گا تو اس سے امانت کا وقت ظاہر ہو جائے گا اور اس پر ایسا ہی اثر ہوگا جیسے آبلے سے پانی نکل جائے تو ایک چلی باقی رہ جاتی ہے بس ایسے ہوگا پر امانت اٹھا لی جائے گی وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور قرآن اور سنت کی اتنی پیروی کرتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا لوگ اتنی امانت میں خیانت کرنے لگیں گے کہ تم لوگ کہو گے کہ بس جگہ ایک آدمی ہے جو دار ہے رہ گیا باقی پوری مارکیٹ میں سچا آدمی کوئی نہیں رہا ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ گزرتا رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا مجھ پر وہ دور بھی گزرا ہے کہ ہمارے ان شہروں میں کوئی آدمی خیانت کرتا ہی نہیں تھا میں جہاں سے چاہتا تھا چیز دے لیتا تھا مجھے پتا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اگر یہ عیسائی ہے تو اس کا پادری سے روکے گا منع کرے گا کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے اور فرمانے لگے میں نے اب وہ دور بھی اپنے بڑھاپے میں دیکھا ہے جب لوگوں کے دلوں سے امانت سے جذبہ اٹھ گیا ہے تو اب تو فلاں فلاں فلاں فلاں قبیلے میں فلاں فلاں آدمی رہ گئے ہیں بس میں ان پر اعتبار کرتا ہوں ان کے علاوہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتا لوگوں سے امانت اٹھتے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حکم دیا اسی لیے نبی اگر صلی اللہ علیہ فرمایا ان میں سے جو امین آدمی ہے وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ صلاح سلام کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا امین آدمی ہے آدمی اگر سوچے جانتے تو ہر چیز امانت حضور صلی اللہ وسلم میں اپنے کانوں کو بچاؤ تکلیف دے باتیں سننے ایک آدمی کو دل پتا ہے کہ جب بھی بات کرو یہ ضرور کوئی نہ کوئی جھوٹ بولے گا ضرور کوئی نہ کوئی تومت لگائے گا بچائے اپنے کانوں کو آدمی کہ اس سے بات کر کے رات بھر جو نیند نہیں آنی پریشانی ہونی ہے تو دور سے ہی سلام دعا کافی ہے کیا ضرورت ہے اس آدمی کے ساتھ زیادہ رکھنے کی نگاہ امانت کہ ان چیزوں پر نظر نہ ڈالے جسے اللہ نے مناتی ہے اسی طرح عہدہ امانت ہے کہ کوئی آدمی کسی عہدے پر فائز ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے عہدے کی نگرانی کرے کہ لوگوں نے اس عہدے پہ مجھے لگایا ہے میں اس عہدے کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے جب رائے لی گئی عہدے کے متعلق کسی نے کوئی رعایت کسی کی نہیں حضرت بکر رضی اللہ نے کہا میں اپنے بعد عمر کو مقرر کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں بلا کے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا بکر عمر کو مقرر کریں گے اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں حتیٰ کہ انہوں نے جب دیکھا تو بکر رضی اللہ عنہ واقعی مقرر کر دیں گے تو انہوں نے کہا بکر اللہ سے کرو عمر کو ہم پر امیر مقرر کر دیں اللہ ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے فرمایا کہ تم یہ تکیے سے بٹھا دو تکیہ رکھا گیا بٹھایا گیا تو فرمانے لگے عبداللہ عمر اور اللہ دونوں کو تم سے زیادہ اچھی طرح میں جانتا ہوں قیامت اگر اس نے مجھے پوچھا کہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو تو میں کہوں گا کہ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے بہتر آدمی میں سمجھتا تھا میں نے اس کے ذمے امانت دی ہے خلافت خلافت امانت ہے اسی طرح ڈاکٹر ہے اس کے پاس امانت ہے اس کا علم وکیل ہے اس کے پاس امانت ہے مولوی صاحب ہے ان کے پاس امانت ہے تو اس امانت کو آگے ٹرانسفر کریں گے ووٹ امانت یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ ووٹ ایک امانت ہے کہ ہم کس کو اہل سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے جو لوگ ووٹ اہل کو نہیں دیتے وہ جو خیانت کرتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے اس لیے امانت اللہ کی اطاعت سمجھ لیجیے شریعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی شاہ صاحب کہتے ہیں آسمان زمین پہاڑوں کو پیش کرنے کا کچھ مطلب ہی نہیں تھا اس کے خدا کی کتاب اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو کہتے ہیں یہ واقعہ گویا کہ وہی نہیں بس اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ انسان کو امانت اٹھانے کی تکلیف نے دی کہ تم امانت اٹھاؤ تم نے اتنی چیز ہے کہ ثواب اور عذاب تمہارے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے تم نماز پڑھ بھی سکتے ہو نہیں بھی پڑھ سکتے ایک رائے تو یہ ہوئی ان شاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے امام غزالی اور بیزابی سب لوگ اسی طرف گئے ہیں اگر یہ رائے مان دی جائے تو کوئی رہتے ہی باقی قدر ترین کئی ایک کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ہوا ہے اور اس زمانے میں اللہ نے زمینوں زمینوں پہ آسمانوں میں زمین میں اور پہاڑوں میں اللہ نے زندگی اور شعور کو پیدا کیا اور اللہ نے ان سے کہا کہ میری خلافت دیتے ہو اور انہیں اختیار دیا کہ اللہ کے نائب بن جائے سب نے انکار کر دیا ان کا نعرہ ہم بالکل نہیں اس لیے کہ بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اے خدا اگر ہم لے لیں آج اور کل ہمیں عذاب ہو جائے ہم اس میں خیانت کر بیٹھے بالکل نہیں تیسری رائے کی ہے کے دوسری رائے نے اختیار کیا تھا انہوں نے انکار کر دیا اللہ نے بھی انہیں کوئی جبر نہیں کیا تیسری رائے مسترین کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کی امانت نہ پیش کی ہو اللہ نے سب پر امانت پیش کی ہے اور ہر ایک چیز میں شعور ہے اور یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے حدیث سے بھی پتا چلتا ہے پتھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مکہ مکرمہ میں مجھے ایک ایک پتھر کا معلوم ہے جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا جب میں نبی نہیں بھی تھا مسلم کی روایت میں آتا ہے فرمان سلام کرتا تھا میں ان سارے پتھروں کو جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اسود سے جملہ فرمایا ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور ایسے ویسے کہتے ہیں وہ وہ مسترین یعنی کہتے ہیں پتھر میں سننے کی کوئی صلاحیت تھی تو ہی تو فرمایا دوسری جگہ بھی حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس نے بھی حضر اسود کو بوسا دیا قیامت میں اس پتھر کو بولنے کی طاقت دی جائے گی اور یہ ہر اس انسان کے ایمان کی گواہی دے گا جس چوما اب ہر آدمی کی گواہی جا کے جس نے بھی ہاتھ لگایا اشارہ کیا تو سمجھنا آسان ہے نا تو اس میں فیڈ ہو گیا ہے اب وہ فیڈ ہو گیا ہے قیامت میں جب کمپیوٹر کو کھولیں گے تو ایک ایک کروڑوں کے فہرست میں نکل آئے گا کہ جس نے ایمان کے ساتھ پتھر کو موتا دیا فرشتے ہیں فرشتوں میں تو شعور ہے ہی لیکن فرشتوں میں درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں معلوم اور میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جسے اپنے مقام کا پتہ نہ ہو کہ کہاں پہنچ کے میں نے رکنا ہے کون سا میرا ٹھکانا ہے زیادہ برابر اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہر فرشتے کو اپنی جگہ پتا ہے یہ زمین ہے رضول صلی اللہ وسلم اس زمین کے متعلق بتاتے ہیں قیامت میں یہ بولے گی قرآن کہتا ہے یہ چیزیں بیان کریں گی اور اللہ نے ایک آیت میں ساری بات کو جمع کر دیا من بھائی زندہ ہی اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تصویر اور ہم دونوں ملا کرنا پڑتے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تصویر آ گئی وب حمدنی میں اللہ کی حمد آ گئی فرمایت کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تصویر اور حمد نہ بیان کرتی ہو بلا اللہ تصویر ہوں لیکن لوگوں تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے تمہیں آواز نہیں اس کی آتی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ فتح دن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی آسمانوں پر زمین پر پہاڑ پر ملنا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا رب ہم نہیں اٹھا سکتے ہم اٹھائیں گے ثواب ہو جائے گا اس ضمانت کو لے لیں گے تو اجر دے گا انکار نہیں اٹھا سکیں گے گنا ہو جائے گا ہمیں جو کل کو عذاب ہوگا تو اس لیے یہ عذاب جو ہے ہم برداشت نہیں کرتے اسی لیے نے بحث کی ہے وہ کہتے ہیں جو پتھر قرآن بتاتا ہے نا پتھروں کو وہ کہتے ہیں پتھر جو جہنم میں جلایا جائے گا انسان کو تو آپ کی تفیق پہنچے گی خود پتھر نے کیا قصور کیا ہے پتھر جل رہا ہے تو پتھر نے کیا قصور کیا ہے اس کو کیوں آگ لگ رہی پھر مسری نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے فرشتے جہنم میں بھی ہوں گے تو جس طرح خدا ان فرشتوں کو مارنے پر معمول کرے گا اور ان فرشتوں پر آپ کا اثر نہیں ہونے دے گا اس پتھر میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت ایسی رکھی ہے کہ آگ اس پتھر کو نقصان نہیں دیتی پھر وہ کہتے ہیں کہ مچھلی تم پانی میں جاؤ تو تمہیں ڈبو دے پانی لیکن مچھلی پانی نہیں رہتی ہے اس کو پانی سے کوئی نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ وہ خشکی بھی لے جائے تو اس لیے سب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی نہ ملنا ایک ترجمہ تبدیل تو یہ ہوگی جنہوں نے اللہ نے دیا تمہاری مرضی ہے میری امانت خلافت لیتے ہو نہیں لیتے تمہاری مرضی انہوں نے کہا یار ہمیں خدمت سے مواقع دوسری کی گئی یاد یا ملنا اس حمل کے دونوں معنی ہیں عربی لغت میں انکار کر دیا کہ اس میں خیانت کرے عرب کہتے ہیں کہ حمل الامانہ اس نے امانت کا بوجھ اٹھا لیا یہ عربوں میں ہر زبان میں ہوتا ہے جن زبانوں کی ادب میں بڑی گہرائی آ جاتی ہے یا بہت اونچے چلے جاتے ہیں یہ اپنے ادب کے اعتبار سے زبان جو ہوتی ہے وہ بھی ادبی ہو جاتی ہے لکھنؤ والے ان کا مزاج بہت لکھنوی مزاج نتالی بڑے بند خور کے رہنے والے رات کو سوتے نیچے جب تک کے کتر نہ لگا لیں ان کے لیے بڑا مشکل تھا اتر کے بغیر سونا آپ ان کے پرانی تعمیرات دیکھیں تو گھر میں دو دروازے ہوتے تھے جنازہ جو تھا کتنے دروازے سے نکالتے تھے جس سے زندہ آتے جاتے ہیں یہاں جنازہ نہیں نکالتے تھے قبرستان کا نام قبرستان کا نام رکھتے تھے فضر خزر علیہ السلام پہ موت نہیں آنی نا تو قبرستان کے دروازے پہ ہوتا تھا کہ بات ہے فضر یعنی پال لیتے تھے زندگی کے لیے اسی طرح عرب سے تھے یہ برف پال لیتے تھے مثلاً سلیم کہتے تھے اس کو جس کو سانپ ڈس لے اچھا سانپ کا ڈسا ہوا ہے اس سے مر جانا ہے اس کا نام انہوں نے کہا سلیم یعنی جسے اللہ تعالیٰ سلامتی دے دے شفا دے دے تو گویا وہ اس سے فال مراد لے لیتے کہ برا لفظ منہ پہ نہ لائے برے الفاظ سے کسی کو یاد نہ کریں تو سلیم کہہ کے مراد لیتے تھے وہ کہ اس نے کیا کیا اس کو سانپ نے کاٹ دیا اسی طرح بہت جگہ پہ اچھے الفاظ سے برے مان مراد دیتے تھے ہم الگ وہ کہتے تھے اس نے تو امانت کو اٹھا لیا امانت کو اٹھا لیا یعنی خیانت کی اور امانت کا بوجھ اس کی گردن پہ لگ گیا یہ ہے مراد اس نے امانت میں خیانت کر دی دوسرا عام سیدھا ترجمہ ابھی نہیں یہاں ملنا انہوں نے انکار کر دیا کہہ رہا ہوں امانت نہیں کہا پہلا ترجمہ دوسرا ترجمہ بابئی نہ یا ملنا انہوں نے کہا ایرا تو ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے یعنی کیونکہ امانت اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ لے لینا اپنے ساتھ تو ہم اپنے ساتھ بوجھ یعنی خیانت کا نہیں لیتے اس لیے یہ جو ترجمہ ہے نا جن حضرات نے کیا ہے انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہے بریلوی حضرات میں صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب لذری جو تھے پیر صاحب سے کی تفصیل میں ترجمے کو ترجمہ ترجمہ تو انہوں نے اور کیا ہے کوئی پہلے والا انہوں نے انکار کر دیا لیکن شریف پیر صاحب اس کو لے آئے ہیں جو موقع ہم نے آپ درج کیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو پچھلے لوگوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لغت میں صاحب لسان العرب وغیرہ نے اس کی تصدیق کی ہے سے اس کی تصریح کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے خیانت سے انکار کر دیا انہوں نے کہا رب یہ امانت ہمیں دے دے اب امانت ان کے ذمے آ گئی تو امانت کون سی وہ کہتے ہیں کہ خلافت نہیں ہوئی پھر اللہ کی اطاعت اور اتنا میں نہیں ہوئی جو اسلام کی بلکہ امانت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم میرے بندے بن کے رہو گے یا نہیں زمین میں تمہیں اس کام پہ لگا دیا ہے کہ اگاؤ اگاؤ گی یا نہیں آسمان تمہیں اس کام پہ لگا دیا کرو گے یا نہیں سورج چاند کو کہا تمہارے ذمے یہ مانت ہے کہ سدو ہونا روشنی ہوگی اور ڈوب جانا اتنے اندھیرا ہوگا کرو گے یا نہیں کرو گے قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ہم نے ان سے کہا تمہیں میری بات ماننی ماننی ہے تم بتاؤ میں تم سے جبر کر کے منوا لوں یا اپنی خوشی سے میری اطاعت کرو گے کالتا آسمان اور زمینیں بولی اور کا تعلیم اے رب ہم اپنی خوشی سے تیرا کام کریں اپنی خوشی سے تیرا کام کریں اگر زمین انکار کرتے تو فصل کہتے ہوتے بادل انکار کر دیں تو اسی لیے خدا کہتا ہے کہ چاند اور سورج کو دیکھیں اللہ کی نشانی ہے رات اللہ تعالیٰ ہے کرتا ہوں سورج کی مجان ہے کہ جا کے چاند کے ساتھ نپٹ جائے چاند کو چھو جائے اللہ تعالیٰ کا کل ملکیت پڑھوں سورج اور چاند کو اللہ نے جس آربٹ اور مدار میں رکھا ہے سب اسی میں چل رہے ہیں سورج اور چاند کبھی معاذ اللہ خدا کی نافرمانی کرتے اور آپس میں مل جاتے تو کائنات میں بچے کیا یہ زمین اپنے مرکز پہ ہے نا یہ زمین اب سائنسدان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین کی گرے کھول دی جائے کشی چیز کی ختم کر دی جائے تو چھ گھنٹے کے اندر اندر یہ زمین میں پہنچ کے سورج میں جا گرے اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں جل جائے اور اس کائنات میں وجود ہی نہ رہے انسان کا کوئی یاد کرنے والا بھی ہو نہ لڑنا رہے کہ انسان نام کی کوئی مخلوق دنیا میں کوئی جانور پایا جاتا تھا یا کیا امریکہ اور کیا یورپ کیا برطانیہ اور کیا ایشیا سب کے سب چھ گھنٹے کے اندر اندر خدا ایک رسی کی ڈھیلی کر دے اس کشش کو اللہ فصل فرما دے تو چھ گھنٹے کے اندر سورج میں چلی جائے ساتواں گھنٹہ کیا ساڑھے چھ گھنٹے بعد کسی کو پتا نہ چلے کہ دنیا میں انسان نام کی کوئی ہستی آئی تھی یا نہیں آئی تھی اسی لیے خدا کہتا ہے کہ نسل تم رات کو دیکھو ہم چمڑی اس طرح کھینچتے ہیں نا جانور کی اور وہ جانور کا جسم بیچ میں سے نکل آتا ہے جس طرح چمڑی اس کی ہم کو کس طرح لیتے ہیں اور سورج روشن چمکدار سامنے ہو جاتا ہے ہم لوگ چونکہ ان نظاموں پر غور نہیں کرتے غور بھی کریں تو ہم آدھی گئے ہیں نا تو اس لیے روز روز ہمیں نظر نہیں آتا ایک آدمی کو فرض کر لیجیے کبھی لاکھ روپیہ کوئی دے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جس بچے کو روز لاکھ کا چیک دے دے اس کے لیے لاکھ تو پھر معمولی بات بن جاتی ہے ان کو روز مل جاتا ہے اس لیے اللہ ہیں یہ ملنا اس ساری کائنات نے کہا کہ اے رب ہم خیانت نہیں کریں گے جس کام پہ تم نے لگا دیا کریں گے بشفک نہ مندھا اور پھر وہ ڈر گئے دو تفصیلیں ہو گئی ڈر گئے اس بات کہ جب اللہ نے امانت کر دیا ہے دیکھو بڑی ذمہ داری بشفق نہ منہا انہوں نے انکار کر دیا تھا ڈر گئے خدا کی امانت اپنے ذمہ لینا یہ تو بہت بڑی اسی لیے اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ نے یہ کہا بڑا جو بات خدا نے نہیں کہی کبھی نہ ہو ڈرنا چاہیے اللہ لوگ عام طور سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اللہ کا حکم کہاں سے ہے اللہ نے کہاں یہ بات ہے کہاں سے خدا کا حکم آ گیا کوئی کہتے جی اللہ نے قرآن میں کہا قرآن ہو صحیح قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں آیا کئی لوگوں کو آپ دیکھیں عام جملے میں کہ خدا کا یہ خدا کا حکم نہیں ہے بھائی خدا نے کہا ہی نہیں اللہ کے متعلق کہنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے اسی لیے سیدنا بکر رضی اللہ عنہ تربیت کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنے احکامات پانے شروع کیے خلافت جب ہوئی تو انہوں نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ ان لوگوں کو خوف لانے کا خط لکھو اور اس پہ لکھو کہ میرا میرا میری طرف سے یہ آرڈر ہے کہ وجو کرے سیکٹری نے جملہ لکھا کہ یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے دل میں ڈالا گیا ہے اور یہ کام تم لوگ کرو وہ یہ کہہ رہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ سیکٹری کے پہلے جملے کو کٹوا دیا انہوں نے کہا تم یہ لکھو آزاد یہ ابو بکر کی رائے ہے ابو بکر نے یوں کہا ہے یہ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی کا وہ آخری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس کے دل میں اللہ ڈالتا تھا ان کے پاس کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ حکم اللہ ہی کا حکم ہے اللہ نے اس میں رکھا ہے نہیں رکھا یہ اللہ دے اس لیے مجتہدین بڑے بڑے اپنے حکم کو براہ راست اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ یہ کہتے تھے بھائی ہمارا اتحاد ہے یہ ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی رائے ہے تو اس میں غلطی ہے بس یہ کہتے دوسرا اس سے پوچھو وہ کہتا تھا میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ ٹھیک نہیں میرا اتحاد ٹھیک ہے باقی ممکن ہے ان میں بھی یہ کہتے تھے باقی ممکن ہے ان میں حق ہو یہ چیزیں تھیں اللہ کی طرف براہ راست نسبت کر دینا اس چیز کی جو اپنے دل میں واقع ہوتی ہے یہ بڑی عجرت کا اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے تعلیم ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاضا حلال و حرام یہ چیز اللہ نے حرام کرا دی یہ چیز اللہ نے جائز کرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا جھوٹ پکتے ہیں اپنی زبان سے حالانکہ معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی خواہش ہے نفس سے کسی چیز کو حرام اور حلال بتا دیں اسی لیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کازی جنگل ہی فرمایا اب جتنا دو قاضی جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جنت میں جائے گا چھیاسٹھ قاضی جج جہنمی اور تینتیس جنتی اس لیے کہ قضا اور فیصلہ کرنا کوئی آسان چیز تھوڑی اتنا بچتے ڈرتے تھے صحابہ کے رام رضی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کہاں جا پہنچی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کاضی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی سودے کو قبول کر لے جائے اور کاضی لگ جائے نہیں جاتا مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قاضی نہیں مل رہا حالانکہ صاحب رضی اللہ عنہ زندہ تھے بڑے بڑے لوگ تھے قاضی نہیں مل کہتے تھے نا اس میں نہیں پڑھنا حتیٰ کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عبداللہ اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو امیر امین عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کرتے رہے ہیں یہاں مدینہ مرورہ کی قضا کا عہدہ قبول کرو انہوں نے کہا حضرت میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غالبی نہیں کرتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا دو جنت میں جائیں گے ایک جنت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کہنے لگے اچھا پھر مجھ سے وعدہ یہ کر کے اٹھو کہ تم میرے میری زندگی میں کسی کو یہ بتاؤ بھی نہیں ڈر گئے کہ باہر جب بات جائے گی تو لوگ عبداللہ کی مان کر یا عبداللہ کی سن کر کتنے کھانے لگیں گے وہ تو بازی کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا حضرت آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا ان کا اچھا اب جاؤ کسی سے ذکر نہیں کرنا تم نے کسی کے ڈر مفتی اور قاضی میں فرق کیا ہے مفتی اپنے فتوے کو اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اختیار نہیں ہوتا نافذ مگر نہ حقیقت میں وہ بھی قاضی قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اس چیز کو نافذ کر دیتا ہے مفتی کے پاس اختیار نہیں ہوتا مفتی کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے قاضی کہتا ہے حرام ہے اور مجھے پتا چلا نا کہ یہاں یہ کام ہوا ہے تو میں جیل میں ڈلوا دوں گا یہ فرق اس لیے فتوے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے آدمی جب پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے تو کہیں جا کر اتنے گہرے اور ٹھوس علم کے بعد آدمی میں ملکہ پیدا ہوتا ہے خطرے کی بات کرے اور بڑے بڑے اچھے مفتی خطرے کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یوں ہے مسئلہ یہ آیا ہے بڑی مشکل سے کوئی کہتا ہے کہ خطرہ میں دیتا ہوں میں کا ہی وہ اڑا دیتے ہیں اس لیے کہ کون سی بڑی ذمہ داری ہے مفتی کے سر حقیقت راستے میں بیٹھا ہے ایک آدمی سے آگے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کدھر ہے کتاب میں جانا جا رہا اب مفتی کو اگر نہیں پتا تو صاف کہتے بھائی مجھے نہیں پتا خدا کا گھر کدھر ہے کسی اور سے مفتی کو پتا ہے مہاد اللہ اور جان پوچھ کے اسے دوسری راہ پہ لگا دیتا ہے قیامت میں جو ملاقات ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا خبر میں کہ میرا ایک بندہ آیا تھا میرا گھر تجھ سے پوچھ رہا تھا مجھے پتا تھا میرا گھر کدھر ہے تو نے اسے دوسری طرف لگا دیا کیا خدا کو جواب دے گا ہم دنیا میں غور کریں نا کہ آپ کا کوئی بڑا اچھا غریبی دوست ہے کوئی آدمی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا نا دوست اس محلے میں بڑا اچھا ہے یار میری بڑی کہ گھر بتا دے کہ آپ کو بتائے گا آپ اس کے وجود سے کہتے ہیں نہیں دوسری گلی میں چلے جاؤ اب وہ دوست دوسری گلی میں چلا گیا تھا کسی دن تو اس دوست مجھے کہا تمہارے محلے میں جو تھا اس مجھے غلط دوسری گلی بتا دی تھی تو آپ سے کتنے ناراض ہوں گے کہ یار میرا گھر میں پوچھنے آیا تھا تو سیدھا راہ بتائی ہوتی تم نے دوسری گلی کا بتا دے دی اس لیے شرعی آپ کا یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں یہی چیز ساری کائنات میں اللہ نے کہا بش وقت میں ڈر گئے زمین و آسمان چیزیں اللہ کی امانت اللہ نے کہا بالکل یہ چیزیں ہم کریں گے یا بالکل اللہ کی عمارت میں زمین نے کہا میں اگاؤں آسمان نے کہا میں اپنی برکات رائف کروں گا بادلوں نے کہا ہم بسیں گے پہاڑوں نے کہا اپنی جگہ پر قائم رہیں گے سب چیزیں اللہ میں انسان اور انسان نے اسے اٹھا لیا سب نے انکار کر دیا اب گئی کیا چیز اٹھا گئی یہاں پہنچ کے پھر وہ امانت کی تفسیر خلافت سے کر دیتے ہیں کہ انسان نے خلافت کو اٹھا لیا یا انسان نے ہمت کی دکھا کیوں نہیں ہے رب میں میری چیزیں اٹھاؤں گا جو چیز تو گئے میں امانت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں ان نہ ہوں کا نہ ظلم اور انسان جو تھا اس اٹھانے میں ظلم اور جبوز و لفظ استعمال کیے انسان ظالم مطلب یہ ہوا کہ انسان نے عمل میں تقسیم کر دی ظلم عام طور پہ عمل نہیں ہوتا نظریے میں ہوتا ہے سوچنے میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ باعث ہو جائے جائے چلا لیکن عام طور پہ ظلم عمل ہوتا ہے انسان نے اپنے عمل کو خراب کر دیا ہم سے وعدہ کر کے تھا کہ خدا یا تیری اطاعت کروں گا یہاں آ کر اس نے اطاعت کو توڑ دیا یہاں آ کے انصاف سے ہٹ اس لیے سب سے اچھے معاشرے دنیا میں وہ ہیں جہاں جن معاشروں میں انصاف پایا جاتا ہے جہولا اور اللہ نے کہا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا ظالم بھی تھا اور بے علم ہو گیا جہالت آ گئی قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی جس شعبے میں ہے اس کا علم حاصل کرے وغیرہ لوگ اس پہ اعتبار کریں گے اور وہ لوگوں کو خراب کریں گے آپ دیکھیں شاید بھی بچے بچے اپنے آپ کو استاد کہہ رہے ہوتے ہیں ہیں دکانیں کھول لیتے چار دن کام نہیں کیا ہوا ہوتا اور پانچویں دن موٹر سائیکل کی آئے کی دکان کھولتا ہے وہ وہ باتیں بتاتا ہے کہ موٹر سائیکل والا حیران ہوتا ہے کہ یار کے یہ چیزیں ہیں اور وہ در حقیقت تجربہ کرتا ہے موٹر سائیکل پہ مکینک ہونے کے مکینک تو جب وہ ہوتا ہے جب چار استاد کے پاس لگائے ہوتے کوئی چیزیں کھائی ہوتی استاد نے دو چار مرتبہ مارا ہوتا تو سمجھ آتی نا وہ تو تربیت میں نہ آئے گی وہ خود بخود ہی مکین صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا آ جائے اب وہ استاد ہے پورے شہر کا اشتہار دے دے گا کہ آؤ اور سے ڈرائیونگ سیکھو اس سے پوچھے کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا اس چیز کے بارے میں اسی لیے مسلمانوں نے جب خلافت کی تو مسلمانوں کے دیار میں ان کے شہروں میں کوئی آدمی دکان نہیں کھول سکتا تھا جب تک حکومت جاری نہیں کرتی اٹھارہ اٹھارہ ستاون کی جب جنگ آزادی ہوئی ہے تو بڑے بڑے صاحب فن لوگ گئے ہندوستان بزی ان میں کون لوگ تھے وہ لوگ تھے جو ہار پھولوں کے بناتے تھے مالی کام کرتے تھے وہ لوگ تھے جو لوگوں کے لیے کپڑے وہ بھاگے یہاں اور انہوں نے جا کر دنیا کے دوسرے ممالک میں بنا کون لوگ تھے جو جوتے بناتے تھے ایک سے ایک خوبصورت جوتا بناتے تھے ہمارے یہاں کتا ہے یہ سرین ہی جوتا کہلاتا تھا سرین ہی جہانگیر نے پہلا پہلے سب سے پہلے اس نے غالباً پہنا تھا کہ یہ ترین ہی جوتا یہ کہنا نہیں لگا اب آپ دیکھیں کتا کی جگہ پہ ملتا ہے وہ بناتے تھے ایسا کہ اگر اگر کانٹے پہ پاؤں آ جائے تو پاؤں اندر کانٹا گھس جاتا تھا اتنے نرم و نازک بنا دیتے کیا کہ مشکیزیں بنانے والے تھے بڑے بڑے خوبصورت مشکیزیں بنا دیتے لوگ فخر کرتے تھے چوڑیاں بنانے والے تھے ہر آدمی یہاں سے بھاگا جلد بنانے والے بھی بھاگے مسلمان پڑھے لکھے تھے جلدیں ہوتی تھی یہ جو آپ کا پنجاب ہے نبے فیصد پنجاب پڑھے پڑے نبے فیصد پنجابی پڑھے لکھے تھے ایجوکیشن کالج کے پرنسپل نے لکھا کہ پنجاب کو کس طرح جاہر بنایا جا سکتا ہے پنجابی جب جاہر ہو جائیں گے تو ان سے بھی فوجی بھرتی کرنے چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں یہ یہ ہیں جو ٹرینڈ لوگ ہیں پھر انہوں نے کیا کیا لمبا کتا خلاصہ کریے کہ انہوں نے کہا پٹواریوں نے یہ جو پرنسپل تھا جی، سنکاری کا اس نے گورنمنٹ کو تجویز دی کہ آپ صرف اتنا کر دیں کہ جتنے بھی استاد اسکولوں سے پڑھانے والے ہیں ان کو تنخواہ گاؤں میں مل جاتی ہے آپ اس تنخواہ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں دیں بس اتنا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جب استاد تنخواہ لینے جائے گا تو دو چار دن پیدل رستے میں لگیں گے دو چار دن آنے کو لگیں گے تو ہفتہ دس دن تو اسکول ہی نہیں کھلے گا جب مدارس نہیں کھلیں گے تو ہفتہ دس دن بچے ہیں دو تین نسلیں گزرتے گزرتے یہ سب ان پڑھ ہو جائیں گے اور جان بوجھ کے انہوں نے ان پڑھ کیا اور پھر اپنے لیے کام کیا اتنے چیزیں نبے فیصد یہ پنجاب پڑھے لکھے لوگوں کو اسی لیے پنجابی شاید آپ دیکھیں وہ ایک ایک شیر میں وہ بات کہتے ہیں جو پوری کتاب کی تفصیل ہو پنجابی کے شعرا اتنے مشہور تھے لیکن لوگ اب پڑھتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو بات آدمی کدھر <clears throat> کتابوں کی جلد بندی عام بڑی بڑی خوبصورت جلدیں جاتی ہیں کراچی آپ جائیں یہ خاندان ہے وہ اپنی جلدیں بنا ہیں اس کی جلدیں دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ کتنی سے چمڑے کی جلدیں بنتی تھی ابھی کچھ ہفتہ پہلے ہی لوگ جلدوں پر گلاب چڑھایا کرتے تھے بہت خوبصورت گلاب قرآن خرائے بھی چڑھاتے لیکن عام کتابوں میں گلاب چڑھایا کرتے تھے حیدرآباد کے جو جلد والے تھے یہ بھاگے مکہ کروا وہاں جا کر مکہ میں دکان کھولنا چاہتے تھے ایک آدمی جوتوں کی دکان کھولنا چاہتا تھا یہ جن والے تھے انہوں نے کہا مکہ عثمان خلافت عثمانیہ تھی انہوں نے کہا کہ مکہ میں دکان کھولنی ہے تو میونسپل کمیٹی نے وہاں مکہ مکرمہ میں درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ دکان کھولنے کے لیے سرٹیفکیٹ ضروری ہے آپ نے کہاں سے یہ علم حاصل کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم بہترین جن بناتے ہیں وہاں نواب صاحب کے یہاں تھے لیکن کاغذات اب جنگ میں ضائع ہو گئے کون اٹھائے اٹھائے سات پتہ مکہ آئے ہیں انہوں نے کہا اچھا پھر اس کے دوسری صورت یہ ہے کہ جلد بنا کے دکھائی جلد بنا کے دکھائی تو اس میونسپل کمیٹی نے شہر کے میئر کو بھیج دی مکہ کے گورنر کو کہ یہ جلد والا ہے یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں گورنر نے جلد دیکھی تو بڑی پسند مکہ کے گورنر نے جس کو خط لکھ کے ترکی استنبول بھیج دیا اور کہا یہ جلد بنائیے کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی درخواست صاف ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ مکہ میں دکان کھولے تو اتنی اچھی جلد بنانے والے کو یہاں پر اجازت ہونی چاہیے امیر وکلیم اب زمین سے پوچھ کے بتاؤ خلیفت المسلمین ترکوں کے پاس جب پہنچا تو خلیفہ نے اس دل کو ملازا کیا انہوں نے کہا اس کو لکھو کہ مکہ میں اجازت نہیں ہمارے پاس آ جائے اتنی اچھی جلد ہے ہمیں پسند آئی کیا اور اس سے جا کے استنبول میں دکان کھولی اور استنبول میں جلدیں بننے لگی یہ مسلمانوں کے علاقوں میں ایک ایک آدمی حتیٰ کے بال کاٹنے والا جو تھا یہ فن اپنا اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ بال کاٹنے کی اور ہمارے یہاں یہ ہے دوا امانت کی صرف نہیں رہی نا تو نیورو سرجن بھی سول اسپتال کے چند سال پہلے جاری نکلے کہ نیورو سرجن ہے ہی نہیں اور لوگوں کے کھوپڑیاں کھول کھول کے دماغ کے آپریشن کر ایسے ایک اور بات یاد آ گئی چلیے کوئی بات کرتے ہیں پھر آئندہ صحیح باقی حیدرآباد باورچی جی رکھے جاتے تھے سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ کس کے نا یہ کھانا پکانے کا کام کرتا تھا وہ پھر سرٹیفکیٹ دکھاتا تھا کہ جناب فلاں فلاں کیا نے کام کیا ہے اور ڈرتے ڈرتے کہ بن زائد نہ ملا دے تو حیدرآباد میں باورچی گیا اور جنگ ہو چکی تھی اس نے نواب صاحب نے کہا کہ میں باورچی ہوں نواب صاحب نے کہا کیا کھانا پکاتے ہو اس نے کہا حضور جو کہیں کا پہلے کہاں کہاں کام کیا سر فلاں فلاں جگہ تو سر کوئی سند حضرت سند حضرت کام کھانا پکا دیتا ہوں آپ کھائیں پسند آئے تو رکھ لیجیے نہیں تو نہیں تو حیدرآبادیوں کے کھانے <clears throat> کیا نزاکتیں ہیں اب تک بھی بگارے بینگن اور ان کے ان, ان کا خوبانی کا میٹھا اور کیا کیا چیزیں خیریت وہی جانتے ہیں سارے حیدرآباد کے نواب صاحب نے سکھا سبھی پکاؤ اس نے نواب صاحب نے کیا پکاؤ اس کا جو سب سے ایسی آم کھانے کے لیے دال پکا دیتا ہوں پھر آپ دال چکی ہاں ماچ کی دال نواب صاحب نے اگلے دن آیا کہ اتنے پیسے دینے ہیں نواب صاحب نے کر دیے پھر اگلے دن اتنے پیسے اتنے پیسے نواب حیران ہوا پڑھ کے اور اس نے کہا کہ سو روپے سے زیادہ دے دیے یہ ماچ کی دال کیا چیز ہے نہیں دے رہے اچھا پیسے دے دیے ضرور ہفتے بعد رکھے ہفتے بعد کرتی ہے نواب صاحب باغ میں ٹہل رہے تھے اور بڑے پریشان اور انہوں نے ایک درخت کہیں سے منگا کے لگایا تھا اور درخت جو تھا وہ ہرا نہیں ٹوٹ گیا مٹی یا جو چیز بھی رات نہیں آئی ہوگی جو بھی ہوا ہوگا تو بڑے پریشان تھے بڑے بڑے مالیوں نے بلایا اس درخت کا کچھ کرو مجھے بڑا اس کا شوق ہے اور یہ درخت اب بالکل جھڑ گئے سارے پتے اس کے تو اتنے میں وزیر نے آپ کہا کہ حضور وہ باورچی کھڑا ہے اور یہ بل ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا کہنے لگے ہفتہ ہو گیا دال نہیں پکی اور ہفتے کا کہنا تھا اتنے دن گزر گئے اور سو روپئے سے زیادہ بلاؤ اس کو جو لسٹ دیکھی تو حیران ہوئے کہ اس پہ سو روپیہ اور لگے کبھی دو سو روپئے دال اتنے میں یہ اٹھارہ سو اسی کی اٹھارہ سارا ستر کی بات ہے تو انہوں نے گڈان دیا کہ پیسہ کھلا لگ رہا ہے کتنے سو روپے لگ گئے اور ابھی تک ماچ کی دال نہیں لگی وہ چلا گیا ہنڈیا اٹھا کر لیا اور کہنے کہ نواب صاحب ہے آپ سن کی قدر نہیں آپ نے جانا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ماچ کی دال پکانا کتنا مشکل ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے اس میں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں کتنی راتیں جاگ جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور آپ جس کیا میں ٹھہر نہیں کیتا نواب بھی سن ہی رہا تھا کہ اس نے کیا اٹھا کر تو دیوار پہ وہ درخت سے دے ماری درخت پہلے ہی وہ بنا ہوا تھا صرف وہ رہ گیا تھا ایک بنا ہی اور چلا نواب نے بھی لا کے چلا گیا ختم ہو گئی بات ہفتے کے بعد نواب صاحب کا درخت خراب ہو بڑا ڈھونڈا اس کو کہ یہ کیا چیز آخر اس میں ڈالی تھی انڈیا نے کہ درخت بڑا ہو گیا بڑے ڈھونڈتے تھے وہ بہت سے نہیں ملا انہیں افسوس کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھاتے تو جس کو کتنی طاقت ملتی یہ تو مرا ہوا درخت اس کی ہنڈیا آدھی بنی ہوئی کر گئی تھی اس لیے یہ جو امانت کا وقت ہے نا یہ امانت کا وقت اللہ کہتا ہے ہم انسان انسان نے اٹھا دیا یعنی وہ اپنے آپ کو اس تعداد کے مطابق ثابت کرے دعوے کے مطابق ثابت کرے دعویٰ کرتا ہے مارکیٹ میں آ کے بیٹھتا ہے تو یہ دعویٰ ہے کہ میں حکیم ہوں چار آدمی جائیں تو ثابت ہو جائے باقی سب صحیح ہو ڈاکٹر دعویٰ کرتا ہے کوئی علاج کر سکتا ہے چاہے چار آدمیوں کو دوا دے تو پتا چلے گا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب والا میں مسئلے کو حل کر دوں گا تو حل کر کے دکھائے چونکہ دعوے کرنے سے منع کر دیا ہمارا انسان اللہ نے ظالم لائے جاہل چاہیے ایک اس کی تبدیلی کی گئی کہ دعوے پر پورا نہیں کرا عمل کے معاملے میں ظالم ہو گیا عمل صحیح نہیں کیا اور علم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کون تھا ان کے کاموں میں دخل دینے لگا تو جاری ہو گیا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تفریح کیسے ہوتی ہے دوسرا بھی ہے اس کا ان شاء اللہ